فارج سے حفاظت کی دعا آج کل فارج کا مرض بہت عام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حفاظت کا عمل بیان فرمایا حضرت قبیصہ بن المخارق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جس سے اللہ تعالی مجھے نفع عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا فجر کے بعد تین بار یہ دعا پڑھ لیا کریں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ آپ اندھے پن کوڑ اور فالد سے بچ جائیں اور آپ ان الفاظ سے دعا کیا کریں اللهم إني أسألك مما عندك وأفض وأفض علي من فضلك وانشر علي من بركاتك اے میرے پروردگار میں آپ سے ان نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے پاس ہیں اور مجھ پر مجھ پر اپنا فضل فرما دیجئے اور اپنی برکتیں مجھ پر برسا دیجئے حدیث کی صنعت تو ظاہر ہے زیادہ مضبوط نہیں ہے مگر بندہ نے علم حاصل علم کو یہ وظیفہ بتاتے سنا ہے اور ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میاں فجر کے بعد تین بار سبحان اللہ العظیم و ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی عظیم پڑھا کرو انشاءاللہ اللہ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے بعد میں ہم نے دیکھا کہ ان کا انتقال اسی حالت میں ہوا کہ خود چلتے پھرتے تھے اور کسی کے محتاج اور معذور نہیں تھے حقیقت میں یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو خصوصاً اس زمانے میں جب کہ خدمت کا جذبہ اور بڑوں کا ادب بہت کم ہو چکا ہے اور اکثر لوگوں کی اولاد نالائق گستاخ اور نافرمان ہے کاش اولاد کو اپنے والدین کے حقوق کا احساس ہو جائے تو وہ اپنی حالت پر بے حد شرمندہ ہوں اور توبہ کی طرف لپکیں